عاصم محول نے بنت سیرین سے اور انہوں نے حضرت ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تاخ تعداد میں تین یا پانچ مرتبہ غسل دو اور پانچویں بار پانی میں کافور یا کچھ کافور ڈال دینا اور جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا اس تہبند کو اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تہتر